اسلام کے بعد اسلام لانا حضرت عبد الرحمن بن ابی قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بار ان کی مجلس میں توبہ کفار کا تذکرہ ہوا اشاد باری تعالی ہے لهم ما قد سلف کہ یہ دشمنان اسلام کافر اگر اپنے کفر سے باز آ کر اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ تمام جرائم اور گناہ معاف فرما دے گا اس پر حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ جب کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مجھے توقع ہے کہ مسلمان کا حال اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوگا اور مجھ کو روایت پہنچی ہے کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسے ہے جیسا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام لانا یعنی توبہ سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ کا آواز کہنے والوں کے لیے غفلت اور گناہوں کا مرض عام ہے اس مرض کے طبیب یعنی معالج اور ڈاکٹر علماء کرام ہیں چونکہ تمام امراض کی جڑ دنیا کی محبت ہے اس لیے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ دنیا کی محبت سے خود بچیں تاکہ امت کا درست علاج کر سکیں مسلمانوں کو توبہ اور استغفار پر لانے کے لیے علماء کرام کو اپنے بیانات اور تقاریر میں یہ چار باتیں ضرور بیان کرنی چاہیے نمبر ایک قرآن مجید کی وہ آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو نا فرمانوں اور گناہ گاروں کو خوف دلاتی ہیں نمبر دو حضرات انبیاء علیہم السلام اور سلف صالحین کے وہ واقعات اور حکایات جن میں لغزشوں اور گناہوں پر نازل ہونے والے مصائب کا تذکرہ ہے اور توبہ کے واقعات نمبر تین گناہوں کے دنیا میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ عام لوگ دنیا کی دنیا کے مصائب سے زیادہ ڈرتے ہیں نمبر چار ہر ہر گناہ کی الگ الگ وعیدیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں